اگر کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے میرے خدا زمین پہ جا بجا میرا ہی خون ہے مگر مجھے نہ خوف ڈر نہ غم نہ کچھ جنون ہے مجھے تو اپنی قبر میں سکون ہی سکون ہے میری لہر میں حور و رنگ نور کی برات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے غازیوں پڑھے چلو شہادتوں کی راہ میں غازیوں پڑھے چلو شہادتوں کی راہ میں رہے جو منزل رب اگر نگاہ میں بلند مرتبہ ملے گا اس کی بارگاہ میں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نہ غم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے سبھی کے انتظار میں ہے یوں بھی دوستوں اجل سبھی کے انتظار میں ہے یوں بھی دوستوں اجل ہے موت کی پکار تو سبھی کے واسطے اٹل رہے خدا میں جان دو یہی ہے مسئلہ کہل کبھی فنا نہیں جسے وہ بس خدا کی ذات ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نہ غم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے تم ہندوؤں کے مورچے پھلانگتے بڑھے چلو تم ہندوؤں کے مورچے بڑھے چلو دعائے فتح اپنے رب سے مانگتے بڑھے چلو چمن میں تم سروں کے پھول ٹانگتے بڑھے چلو مجاہدوں تمہارے سر پر تو خدا کہاں تھے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گھور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے ناز کشمیر میں بپا ہے آج کربلا ہے ناز کشمیر میں بپا ہے آج کہ ماں بہن بیٹیوں کا زیر تیر ہے گلا دے اپنی بوند بوند سے مجاہدوں کو حوصلہ اے میری جھیل ڈل کے اب تو ڈل نہیں ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے اگرچہ کشمیر میں ستم کی گور رات ہے نغم کرو مجاہدوں خدا تمہارے ساتھ ہے میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے